ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کی دعائیں مقبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور باپ کی بد دعا اپنے بیٹے کے حق میں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چار سو اڑتالیس یہ حدیث حسن ہے